السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد ہو ون وسلی رسول کریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 391 سبق نمبر 391 میں جو پڑھاتا ہوں وہی جملے پڑھیے اور امیجز بنانے والے وہی امیجز بنا ایک جملہ بھی آگے پیچھے نہ کریں لیے کہ حدیث میں یہی جملے آتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے جملے ہیں جو ہماری زبانوں پر اللہ تعالی لا رہا ہے پڑھیے میرے ساتھ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت اللہ بلا کتنا آسان ہے ایک منٹ بھی نہیں لگتی حدیث شریف میں اس کی فضیلت آتی ہے جو ایک مرتبہ پڑھ لے تو اللہ اس کے تمام گنا معاف کر دیتے ہیں خواہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو یہ حدیث ترمیزی میں ہے اس کے لیے یہ جملہ جو میں نے جو پڑھایا ہے وہی جملہ امیجز بنانے والے لکھ لیں اب حدیث سن لیجئے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی نما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زمین پر جو شخص بھی لا الہ الا اللہ پڑھیے میرے ساتھ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے تو اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں خواہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی کیوں نہ ہو یہ حدیث ترمیزی میں ہے دیکھیے میں نے پڑھا اللہ نے میرے گناہ معاف کر دیے آپ پڑھو گی یا آپ پڑھو گے اللہ فوراً آپ کے گناہ معاف کر دیں گے اور یہ پڑھنے کے لیے کوئی قبلہ کی طرف بیٹھنا ضروری نہیں ہے کوئی پاکی کا ہونا ضروری نہیں ہے کہ وضو کرو خوشبو لگاؤ اور بہت اچھی طریقے سے جو ہے کپڑے پہنو نہ آپ اگر کسی حال میں بھی ہوں کار چلا رہے ہیں ہوائی جہاز میں بیٹھے ہیں یا جو ہے آپ کے ایام چل رہے ہیں خواتین کے یا کاروبار کر رہے ہیں آپ آپ ایک مرتبہ پڑھ لیجئے پڑھتے ہی گنا معاف ہو جائیں گے کتنی بڑی فضیلت ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے بس امیجز بنانے والے یہی جملہ لکھیں جو میں نے بتایا ہے حدیث کے اندر تربیزی میں یہی جملہ آتا ہے اللہ تعالی ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرمائے ایک مرتبہ اور پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت اللہ باللہ جتنا حدیث میں آتا ہے اتنا یہ پڑھنا آگے مت بڑھنا اللہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ رب العالمین